معمر نے بن منبے سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کے حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو باون